بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القوریاں چمل کوریا چمل کوریا یوم الکل سورا وتكون الجبال چکون المنفوش فأما فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية خرخرانے والی خرخرانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگ برنگ کی اون تو جس کے امال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجا ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے